میں جہاد کے مخالفین سے پوچھتا ہوں آؤ میدان میں آؤ میں بھی مردان شہر کے اس اسٹیج پہ موجود ہوں تم بھی آؤ اس اسٹیج کے اوپر آؤ اگر جہاد قرآن میں نہیں ہے خدا کی قسم ہم چھوڑ دیں گے اگر جہاد نبی کی سنت میں نہیں ہے ہم چھوڑ دیں گے جہاد اگر نبی کے اگر نبی کے صحابہ میں نہیں ہے ہم چھوڑ دیں گے آؤ میرے سامنے دنیا کے دانشور و سیاست دانوں آؤ میں تمہیں ثابت کروں گا اگر پاکستان محفوظ ہے ان مجاہدین کی برکت سے محفوظ ہے شراب پینے والے لوگ ملک پہ اللہ کا عذاب لا رہے ہیں زنا کرنے والوں کی وجہ سے زمین نے پانی بند کر دیا دریا خشک ہو چکے ہیں مگر یہ مجاہد راتوں کو تحجد پڑھتے ہیں رب کے سامنے ذکر کرتے ہیں میدانوں میں نکل کر جانے کٹاتے ہیں رشیا سے کس نے حفاظت کی تھی انہیں مجاہدین نے کی تھی انڈیا کی چھ لاکھ فوج کو کس نے روکا ہوا ہے انہیں مجاہدین نے روکا ہوا ہے دنیا کے دانشوروں اسٹیج پہ بیٹھ کے مجھے بتاؤ میرے ان مجاہدوں میں کون سی نئی بات ہے اگر ان کے سروں پہ لمبے بال ہیں میرے آقا مدنی کے بھی بال کندھوں تک پھیلے ہوئے تھے سبحان اللہ نبی تیری شکل پر بھی سلام ہے اگر میرے اس مجاہد کے چہرے پہ داڑھی ہے میں تمہیں ثابت کروں گا میرے نبی کے چہرے پر بھی داڑھی تھی اگر اس مجاہد کے ہاتھ میں آج تمہیں اصلیہ اور ہتھیار نظر آتا ہے میں تمہیں ثابت کروں گا بھی اصلیا رکھا رہتا تھا نبی کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی آؤ دنیا والوں بتاؤ جس طرح نبی شہادت کی دعا مانگتے تھے میرا مجاہد بھی شہادت کی دعا مانگتا ہے بتاؤ ہم نے کون سا کوئی نیا جرم کیا ہے